بیس برس کی بات میرے ایک محترم اور عزیز دوست پچھلے دنوں ایک مغربی ملک گئے وہاں سے لوٹنے کے بعد میری ان سے بات ہوئی تو ان کو بہت رنجیدہ پایا اس کا سبب یہ تھا کہ اپنے ایک ماہ کے قیام کے دوران میں انہوں نے وہاں ہر سمت مادی ترقی کے ساتھ انسان دوستی اور حکومت کی طرف سے سہولیات کی فراہمی کے ساتھ شہریوں کی طرف سے سماجی ذمہ داری کا ایک ایسا امتزاج دیکھا جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا قدم قدم پر وہ وہاں کے معاملات کا پاکستان سے موازنہ کرتے رہے اور کڑتے رہے یہ غم تنہا ان کا نہیں بلکہ کم و بیش ہر اس حساس اور درد مند پاکستانی کا ہوتا ہے جسے ملک سے باہر کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہوتا ہے اس طرح کے مشاہدات کے بعد لوگوں کے دو ہی نمایاں رد عمل ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ ملک چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ ملک میں چار سو پھیلی ہوئی خرابیوں کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ بہتری کی ہر امید سے مایوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کا سارا زور بس اسی پر ہوتا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہی اپنی اور اپنے خاندان کی مادی ترقی کو نصب العین بنا لیں اور معاشرتی خیر و شر سے بے نیاز ہو جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے حالات کئی پہلوؤں سے بہت زیادہ خراب ہیں جس ملک میں حکمران کلاس کی ایک بڑی تعداد کرپشن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے فورن اکاؤنٹس کو بڑھاتے چلے جانے کے فن کی ماہر ہو جس ملک کی کئی سیاسی جماعتوں میں مسلح ونگز پائے جاتے ہوں جن کا کام اپنے ہی شہریوں کو قتل کرنا اور لوٹ مار کرنا ہو جس ملک کے مذہبی طبقات کا ایک حصہ دہشت گردوں کی حمایت اور تحفظ کو اپنا فرض سمجھتا ہو جس ملک کی اشرافیہ لوٹ مار ناجائز منافع خوری اور ملاوٹ جیسے جرائم کو کاروبار سمجھتی ہو جس ملک کے عوام ٹریفک قوانین توڑنے ہر جگہ پان اور تھوک کی پچکاری مارنے کے عادی ہوں وہاں کسی اصلاح کی امید رکھنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے تاہم اس حوالے سے دو باتیں اگر ذہن میں رہیں تو انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں رہ کر جو شخص ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو نبھا گیا اور حوصلے کے ساتھ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی جد و جہد کرتا رہا اس میں کسی معمولی شک کی گنجائش نہیں کہ وہ بہت معمولی قربانی دے کر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کی قربت کا اعزاز حاصل کر لے گا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے عمل سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل اس نے کس قسم کے حالات اور پس منظر میں کیا ہے چنانچہ انتہائی مایوس کن حالات میں ڈٹے رہنے والے لوگوں کا اجر وہی ہوگا جو قرآن مجید میں ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اس کے تقاضوں کو نبھاتے رہے یاد رکھنے کی دوسری بات یہ ہے کہ مغربی ممالک بھی آج جس مقام پر ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں چند صدی پہلے قرون وسطی کے عہد میں یورپ بھی انہی تاریکیوں اور مایوسیوں میں ڈوبا ہوا تھا سلیبی جنگوں کے دوران میں انہوں نے مسلمانوں کے عروج اور ترقی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ویسے ہی کھل گئیں جیسے آج مغربی ممالک جانے والے مسلمانوں کی کھلتی ہیں جس کے بعد ان کے باشعور طبقات نے اپنے ہاں ایک مسلسل جد و جہد شروع کر دی یہ جد و جہد کئی صدیوں تک جاری رہی آخرکار بیسویں صدی میں جا کر وہ وقت آیا جب انہوں نے اپنے ہاں ایک بہترین سماج قائم کر لیا چنانچہ آج اگر ہمارے ہاں بھی ایسے ہی بلند حوصلہ اور صاحب نظر لوگ پیدا ہو جائیں تو یہ صدیوں کی نہیں بمشکل دو اشروں کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی بدل جائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ لوگ مایوسی کو چھوڑیں اور اپنی ذات سے بلند ہو کر اجتماعی بہبود کے لیے کام شروع کر دیں صفحے دوم عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن ممالک اور اقوام نے دنیا میں غیر معمولی ترقی کی ہے ان میں غیر معمولی صلاحیتوں کے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو انہیں بام عروج پر لے جاتے ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں کامیابی کی وجہ صفحے اول میں کھڑے ہوئے اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ صفحے دوم میں کھڑے ہوئے اوسط صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے لوگوں کو کم تعداد میں پیدا کرتے ہیں یہ لوگ پیدا ہو بھی جائیں تو یہ کسی ایک فن یا شعبے ہی میں مہارت رکھ سکتے ہیں لیکن اجتماعی زندگی کسی ایک شعبے کا نام نہیں بلکہ اس میں کامیابی کے لیے ہمہ جہتی جد و جہد کرنی پڑتی ہے یہ جد و جہد تنہا ایک شخص نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنی ہی اعلیٰ صلاحیت کا مالک ہو وہ یہ کوشش کرے گا تو اپنے اصل کام کی طرف توجہ نہیں دے سکے گا نہ وہاں اعلیٰ ترین نتیجہ پیدا کر سکے گا چنانچہ یہ دوسری صف کے لوگ ہوتے ہیں جو مددگار کے طور پر اٹھتے ہیں اور بظاہر کم اہمیت کے اور کم نمایاں ہونے والے وہ کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے صف اول کے لوگ اجتماعی سطح پر کوئی بہت نمایاں کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں گویا صف دوم کے لوگ گمنامی کی قبر میں دفن ہوتے ہیں تب کہیں جا کر ایک اعلیٰ انسان کوئی بڑا اجتماعی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کی ایک سادہ ترین مثال جنگ و جدل کی ہے عام طور پر جنگوں میں فتح کے بعد سپا سالار کا نام بہت نمایاں ہو جاتا ہے سپا سالار کی تمام تر اہمیت کے باوجود اگر عام سپاہی اپنا حصہ ادا نہ کریں تو سپا سالار کوئی کارنامہ کبھی سر انجام نہیں دے سکتا ایک عام سپاہی دشمن کا سامنا کرتا اپنا خون بہاتا اور بارہا گمنامی کی موت مرتا ہے تب کہیں جا کر جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے اس کی ایک دوسری مثال ٹی وی پروگراموں کی ہے عام طور پر ان پروگراموں میں اسکرین پر نظر آنے والے لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں مگر ان کے پیچھے کتنے ہی لوگ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا کام اچھے طریقے پر کرتے ہیں تب کہیں جا کر ایک کامیاب پروگرام وجود میں آتا ہے تاہم ان تمام مثالوں میں دوسری صف کے لوگ معاوضے پر اپنی خدمات ادا کرتے ہیں ایک نہیں آئے گا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا اس لیے صفے دوم کے لوگوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی لیکن جب کوئی کام رضاکارانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے تو ایسی شکل میں صفے دوم کے مستقل مزاج اور مخلص لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انہیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا وہ کہیں نمایاں بھی نہیں ہوتے انہیں خاموشی سے اپنا کام کرتے رہنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے معاملات میں صفے دوم کے لوگ بہت کم شامل ہوتے ہیں وہ ایک دن شامل ہو بھی جائیں تو اگلے دن رخصت لے لیتے ہیں تاہم اگر کوئی ادارہ یا گروہ معاشرے میں غیر معمولی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صفے دوم کے لوگ ذہنی طور پر یہ جان لیں کہ وہی صفے اول کے لوگ ہیں انہی کو اصل میں یہ کام کرنا ہے وہی اس کام کے ذمہ دار ہیں اور روز قیامت وہی اللہ سے عجر کے حقدار ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ سفید دوم میں کھڑے ہونا بہت حوصلے کا کام ہے اس میں قربانی دینی پڑتی ہے لیکن ایسے شخص کو نہ معاوضہ ملتا ہے نہ وہ نمایاں ہو پاتا ہے لیکن جب کچھ لوگ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر معجزات جنم لینے لگتے ہیں پھر معاشرے بدلنے لگتے ہیں ہمارے ملک کو آج صفے دوم کے ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہے جو استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اسی پر ہماری اجتماعی ترقی منحصر ہے دعا قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر دین کا ایک انتہائی مطلوب مطالبہ ہے یہ ذکر زبان سے کچھ الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں بلکہ وہی کیفیت ہے جسے ہم اپنی زبان میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص یاد آ رہا ہے یا فلاں بات پر فلاں شخص یاد آ گیا گویا یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اکثر الفاظ میں ڈھل جاتی ہے یہی ذکر کی حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین رہنما ہے ذکر کے پہلو سے بھی آپ کا عمل ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی اور خدا کی یاد کی جو کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس پر جب آپ نے عمل کیا تو اس کا بہترین اظہار آپ کی ان دعاؤں میں ہوا جو قطب احادیث میں بیان کی گئی ہیں سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے صبح و شام اور خوشی و غمی غرض زندگی کے ہر واقع اور ہر موقع پر آپ نے اللہ کو ان دعاؤں کی شکل میں یاد کیا ان دعاؤں کی دو غیر معمولی خصوصیات ہیں ایک یہ کہ ان میں سے بیشتر کے الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے یہ الفاظ عرب و عجم کی سب سے زیادہ فصیح اللسان ہستی کے الفاظ ہیں یہ الفاظ اللہ کی حمد اور ذکر کا ایسا خوبصورت بیان ہیں جو کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں ان میں جو تڑپ اور محبت ہے وہ کوئی انسان پالے تو قرب الہی کی منزل بآسانی حاصل کر سکتا ہے ان دعاؤں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اللہ کی صفات کی یاد دہانی کے ساتھ اس سے مکالمے کے ایسے انداز سکھائے گئے ہیں جو انسان دل سے ادا کر دے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا کی نوازشات کا حقدار نہ بنے یہی ان دعاؤں کی اصل قدر و قیمت ہے توبہ قائم رکھنے کا ایک طریقہ مجھ سے بہت سے لوگ ایک سوال بار بار کرتے ہیں وہ یہ کہ کوئی خاص گناہ ان سے چھوڑا نہیں جاتا وہ توبہ کرتے ہیں مگر پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے یہ دو چار لوگوں کا معاملہ نہیں نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ اکثر ایسے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان حالات میں بار بار خود کو ڈال دیتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں مثلاً کسی کو اگر غیبت کی عادت ہے اور ساتھ میں بہت بولنے کا مرض بھی لاحق ہے تو غیبت چھوڑنے کے لیے کم بولنے یا سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے تاہم اس کے باوجود بھی اکثر اوقات بار بار وہی گناہ ہوتا رہتا ہے اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی گناہ کا ارتکاب ہو بغیر کسی تاخیر کے فوراً توبہ کریں ساتھ میں یہ بھی طے کر لیں کہ کسی نہ کسی اضافی نیکی کو بطور کفارہ ضرور کرنا ہے جیسے بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی نامناسب مناظر پر نگاہ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی انسان اس کیفیت سے باہر نکلے پوری شدت کے ساتھ توبہ کرے اللہ سے مدد کا طلبگار ہو ساتھ میں کسی اضافی نیکی کو ضرور کرے جیسے کچھ صدقہ کر دے کچھ نوافل پڑھ لے یا خدمت خلق کا کوئی کام کر لے ایسے گناہ عام طور پر شیاطین کی وسوسہ انگیزی کا نتیجہ ہوتے ہیں مگر اس طرح کی صورتحال سے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جس مقصد کے لیے وسوسہ انگیزی کی گئی تھی اس کا بالکل الٹا نتیجہ نکلتا ہے ایسا انسان خدا سے دور ہونے کے بجائے اس سے اور قریب ہو جاتا ہے جس کے بعد تنگ تنگا کر اپنی وسوسہ انگیزی کم کر دیتے ہیں اور یوں انسان کو مستقل طور پر اس گناہ سے نجات مل جاتی ہے یہی اس مسئلے کا بہترین حل ہے مذہبی مشینیں قرآن مجید میں آیات کی تعداد چھ ہزار سے اوپر ہے ان میں وہ آیات جو براہ راست شرعی احکام بیان کرتی ہیں ان کی تعداد کے بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے محققین کے نزدیک ان احکامی آیات کی تعداد ڈیڑھ سو سے لے کر پانچ سو تک ہے اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید جو کل انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا اور جس میں اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے اس میں احکامی آیات کا تناسب مجموعی طور پر بہت کم ہے جبکہ وہ آیات جن میں اقوام سابقہ کے قصے بیان ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے معاصرین کے درمیان پیش آنے والے حالات کا بیان ہے یا پھر انفس و آفاق کی نشانیوں کی تفصیل کی گئی ہے یا پھر صفات باری تعالی احوال قیامت اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے ان کی تعداد احکام سے متعلق آیات سے کہیں زیادہ ہے ایسے میں قرآن مجید کے طالب علم کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ قرآن مجید جس کا لفظ لفظ ہدایت ہے اس میں احکام کا تناسب اس قدر کم ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے مشینی روبوٹوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا انسان اور مشین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان اصلاً ایک نفسیاتی وجود ہے جبکہ مشین کا کوئی نفسیاتی وجود نہیں ہوتا اس کا پورا نظام کچھ انسٹرکشنز یا ہدایات پر چلتا ہے جبکہ انسان انسٹرکشنز پر نہیں چلتے پہلے ان کی نفسیات کسی چیز کو قبول کر کے تبدیلی کے لیے آمادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہی وہ کچھ انسٹرکشنز یا ہدایات کو قبول کرتے ہیں یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں ہزارہ آیات موجود ہیں جن میں کوئی شرعی حکم بیان نہیں ہوا ان آیات کا اصل مقصد کسی ضابطے قاعدے اور قانون کا بیان نہیں بلکہ انسان کی نفسیات کو متاثر کرنا ہے ان آیات کا مطالعہ انسان کے اندر کو بدلنا شروع کرتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات خود اپنے آپ وجود میں آئی ہے نہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے اس کا ایک خالق و مالک ہے اس خالق نے ہر دور میں اپنی انبیاء کو دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اور آخری دفعہ یہ منصب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا آپ نے آ کر انسانوں کو اللہ کی مرضی سے آگاہ کیا اب جو شخص آپ کی پیروی کرے گا دنیا اور آخرت کی فلاح اس کا مقدر ہوگی اور جو شخص نافرمانی کی راہ اختیار کرے گا ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہوگی بدقسمتی سے قرآن مجید کی یہی وہ حکمت ہے جس سے آج کل کے لوگ بالکل ناواقف ہیں وہ دین کے احکام کو ٹھونس دینے اور نافذ کر دینے جیسی کوئی چیز سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انسان مشینوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو کچھ انسٹرکشنز دے دی جائیں تو وہ بدل جاتے ہیں جبکہ ایسی کوششوں کے نتیجے میں اگر کچھ بدلتا ہے تو انسانوں کا صرف ظاہر بدلتا ہے ان کی نفسیات ان کا اخلاقی وجود اور ان کا باطن ایسی ہر انسٹرکشن سے غیر متعلق رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی آج ہم پوری دنیا میں اسلام کے نام پر ایک شور اور ہنگامہ دیکھتے ہیں ڈیڑھ ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں مگر حیرت انگیز طور پر ان حاملین اسلام اور قرآن کے وہ اثرات دنیا میں نظر نہیں آتے جو چند ہزار صحابہ کرام نے پیدا کر دیے تھے اس کا سبب یہی ہے کہ صحابہ کرام کی نفسیات کو قرآن مجید نے بدل کر رکھ دیا تھا جبکہ آج ہم لوگوں کو مشین سمجھ کر دیندار بناتے ہیں چنانچہ نتیجے کے طور پر اعلیٰ انسان نہیں بلکہ مذہبی مشینیں ہی وجود میں آتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جنت کی ابدی بادشاہی کسی قسم کی مذہبی یا دینی مشین کے لیے نہیں ہے یہ اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل عالی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے قرآن مجید یہی انسان پیدا کرنا چاہتا ہے ایسے ہی انسان وہ لوگ ہیں جن کی آج دنیا منتظر ہے نہیں ملتے میں تھک گیا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں نہیں ملتے مگر نہیں ملتے آج جب سب سے بڑھ کر ساز و آہنگ کا چلن عام ہے لہنے داود والے بہت ملتے ہیں مگر نغمہ داود والے نہیں ملتے انسانوں کی بڑائی عظمت اور ان کی محبت سے سرشار لوگ بہت ملتے ہیں عشق کی آگ اور جذبوں کی حرارت کو نغموں کی صورت دینے والے بہت ملتے ہیں دل ربا ناظرینوں کی رانائی کو ساز و آواز کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے بہت ملتے ہیں حسن و شباب کے جلووں اور عشق و محبت کی داستانوں کو لہن و الفاظ کے قالب میں ڈھال کر لافانی گیت تخلیق کرنے والے بہت ملتے ہیں مگر نہیں ملتے بے مثل انسانوں کے باکمال خالق کی حمد کرنے والے نہیں ملتے محبت کی تپش حسن کی ادا شباب کا خمار ساز کا آہنگ جس نے بنایا اس کی حمد کرنے والے نہیں ملتے مخلوق کے ہر وصف کے عاشق مل جاتے ہیں آہ مگر خالق کے لامحدود جمال و کمال کے عارف ڈھونڈے سے نہیں ملتے جو عارف نہیں جو واقف نہیں وہ کیا حمد کریں گے جو جانتے نہیں بیان کیا کریں گے جنہوں نے اسے پایا نہیں وہ دوسروں کو خدا تک کیا پہنچائیں گے میں جانتا ہوں اس الغنی کو اپنی تعریف سننے میں کوئی دلچسپی نہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ جمال و کمال کا اس درجے شعور رکھنے والا حسن و ادا کا ایسا ذوق رکھنے والا انسان اس صاحب جمال سے اس درجہ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے مانا کہ ذات احد کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر اے نادانوں مخلوق کی جن اداؤں پر تم مر مٹے ہو اسی کے آئینے میں صاحب تخلیق کا جمال و کمال دیکھ لو حسن کو دیکھ لیا گیت کو سن لیا رنگ و مہک کو پا لیا اسے بھی تو جان لو جو ان کا خالق ہے آج جب سب سے بڑھ کر ساز و آہنگ کا چلن عام ہے لہنے داود والے بہت ملتے ہیں مگر نغمہ داود والے نہیں ملتے میں تھک گیا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں مگر نہیں ملتے خواب اور شخصیت انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے بڑے اس کے خواب ہوتے ہیں لیکن یہ خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں اگر انسان اپنی شخصیت کو اپنے خوابوں سے ہم آہنگ نہ کر سکے اس دھرتی پر انسانیت کا وجود ایک درخت کی طرح ہے درخت کا حاصل پھل ہوتا ہے یا پھول باقی اجزائے درخت ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں لیکن حاصل شجر نہیں ہوتے خواب دیکھنے والے لوگ اور اپنی شخصیت کو اپنے خوابوں سے ہم آہنگ کرنے والے لوگ اس درخت کے پھل اور پھول ہیں یہی لوگ انسانیت کے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ نہ ہو تو یہ گلشن ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے خواب دیکھنے والے لوگوں کو اپنے خوابوں کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے یہ قیمت سب سے بڑھ کر اپنی ذات کی سطح پر دینی پڑتی ہے یہ اپنی شخصیت کی تعمیر نو کرنے اپنے جذبات و احساسات کی تربیت کرنے اپنی عادات اور رویوں کی اصلاح کرنے اور اپنے انداز فکر کی تطہیر کر کے ادا کرنی پڑتی ہے جو لوگ یہ قیمت دے سکیں وہی قافلہ انسانیت کے امام بنتے ہیں باقی لوگ تو بس اپنی نسل بڑھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں خدا کی دنیا اصلاً خواب دیکھنے کی نہیں کام کرنے کی جگہ ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ اور تخلیقی کام وہی لوگ کرتے ہیں جو خواب دیکھ سکتے ہیں خواب اینٹ ہوتے ہیں جب ان کو شخصیت اور کردار کی آنچ پر پکایا جاتا ہے تو یہ پکی اینٹ بن جاتے ہیں معاشروں کی تعمیر پکی اینٹیں ہی کیا کرتی ہیں آئیے خواب دیکھتے ہیں آئیے اپنی شخصیت کو کردار کی آنچ پر پکا کر وہ پکی اینٹیں بنائیں جن سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے تکلیف اور نتیجہ سوال کرنے والے کا سوال ختم ہوا مگر اہل مجلس کو سوگوار چھوڑ گیا ساحل کی داستان دردناک بھی تھی اور اس اس کے کے بہتے ہوئے نے درد کو ہر سننے والے کے دل میں اتار دیا تھا یہ شخص عارف کے مجلس میں پہلی بار آیا تھا اس کا سوال اپنی زندگی کے ان دکھوں اور محرومیوں سے عبارت تھا جس نے اس کی زندگی کو تلخیوں سے بھر دیا تھا اس پر مزید یہ کہ قریبی رشتہ داروں کی طرف سے کی جانے والی بد سلوکی نے معاملات کو اور تکلیف دہ کر دیا تھا عارف حزب عادت سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے کچھ دیر خاموشی میں گزر گئی تو ایک پرانے رفیق نے ان صاحب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا آپ صبر سے کام لیجئے انشاءاللہ ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی کب ختم ہوں گی یہ مشکلات سائل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا یہاں تو ایک مشکل آتی ہے اور ابھی جاتی بھی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے لگتا ہے کہ مشکلات ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ایک کر کے نکلتی چلی آتی ہیں اب یہ رفیق خاموش ہو گئے اور جواب دینے کے بجائے عارف کو دیکھنے لگے باقی اہل مجلس کی نگاہیں بھی عارف کی طرف اٹھ گئیں کچھ ہی دیر میں ان کی آواز بلند ہوئی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی کم یا زیادہ چھوٹی یا بڑی پے در پے یا آہستہ آہستہ یہ مشکلات ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں یہ خدا کی اس اسکیم کا حصہ ہیں جن کے تحت یہ دنیا بنی ہے اس لیے ان کو تو ختم نہیں ہونا مگر میرا قصور کیا ہے مجھ پر اتنی زیادہ مشکلات کیوں ہیں آپ کا کوئی قصور نہیں مشکلات کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات سے زیادہ قریب رکھنا چاہتے ہیں اس لیے مشکلات کے اس امتحان کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں البتہ ایک غلطی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کی اصلاح کر لیجئے عارف کی بات سے سائل کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمودار ہوئی تھی اس نے فوراً کہا مجھے بتائیے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں دیکھیے انسان کا واسطہ کسی محرومی سے پڑے یا لوگوں کی طرف سے کسی قسم کے تکلیف دے رویے کا سامنا ہو ان سے جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے ہماری نفسیات میں ہوتی ہے اگر ہم اپنے دماغ اور نفسیات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو خارج کی کوئی مشکل دور ہو یا نہ ہو کم از کم اس اذیت سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں جو خود ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ساحل کی آنکھوں سے ابھی بھی سوال جھلک رہا تھا عارف بولتے رہے کسی نوجوان لڑکی کو جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہو کوئی تکلیف دے مرض ہو جائے تو وہ کیسی اذیت میں آ جائے گی اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے مگر ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کے بعد بچیاں حاملہ ہوتی ہیں وہ نو مہینے تک حمل کی تمام سختیاں اور ولادت کا اذیت ناک مرحلہ جھیلتی ہیں مگر کیا وہ نفسیاتی طور پر پس مردہ اور پریشان ہوتی ہیں ہرگز نہیں بلکہ کسی بچی کو شادی کے کچھ عرصے بعد تک حمل نہ ٹھہرے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ہزار علاج کر کے اس مرحلے تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں آخر کیوں ظاہر ہے کہ بچوں کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ساحل نے فوراً جواب دیا ہاں اس کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے تو پھر آپ بھی نظر نتیجے پر رکھیں یہ مشکلات اور مسائل وہ حمل ہے جس سے جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا نتیجہ نکلے گا جب آپ اس رخ سے معاملے کو دیکھنے لگیں گے تو پھر آپ کو بھی یہ تکلیفیں بری نہیں لگیں گی آپ کا زاویہ نظر بدلے گا اور پھر ہر تکلیف آپ کے ذہن کو اذیت دینے کے بجائے خوشی دینے کا سبب بن جائے گی عارف کی بات ختم ہوئی اور سائل کے چہرے پر اطمینان کی لہر چھائی نظام اور افراد ایک زمانے میں پاکستان میں ٹیلی فون لگوانا اور خراب ہونے کی صورت میں اسے ٹھیک کرانا بڑا مشکل مرحلہ ہوا کرتا تھا تاہم پھر پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا گیا اس نچکاری کے بعد نئے مالکان کے لیے منافع کے حصول کا ذریعہ یہی تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ فون استعمال کریں چنانچہ اس کے بعد نیا فون لگوانا اور خرابی کی شکل میں اسے ٹھیک کرانا بہت آسان کر دیا گیا آپ آج فون کریں فوراً آپ کے ہاں فون لگ جائے گا فون اگر خراب ہے تو شکایت ایک مرکزی جگہ رجسٹر ہوتی ہے پھر مقامی ایکسچینج کو یہ شکایت بھیجی جاتی ہے دوسری طرف جب تک صارف یہ تصدیق نہیں کر دیتا کہ شکایت ٹھیک ہو گئی ہے مرکزی جگہ سے اس سے روزانہ رابطہ کر کے صورتحال معلوم کی جاتی ہے اس کے بعد مقامی سطح پر کام کرنے والے چاہیں بھی تو سستی کر کے معاملے کو طول نہیں دے سکتے تاہم اس کے باوجود بعض دفعہ کئی دنوں بعد ہی شکایت ٹھیک ہوتی ہے اس کے برعکس بعض مقامات پر لائن مین علاقے کے لوگوں کو اپنا نمبر خود دے دیتے ہیں چنانچہ کسی خرابی کی شکل میں لوگ لائن مین سے رابطہ کرتے ہیں وہ اسی علاقے میں موجود ہوتا ہے اس لیے اکثر ایک دو گھنٹے میں فوراً آ جاتا ہے اور مسئلہ ہاتھ کے ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے مسئلہ حل کرنے کی پہلی قسم ایک اچھے نظام کا نتیجہ ہے لیکن مسئلہ حل کرنے کا دوسرا طریقہ نظام کے بجائے مستعد اور اپنے کام سے مخلص لوگوں کے ذریعے سے مسئلہ حل کرانے کا عمل ہے یہ طریقہ ہر اعتبار سے ایک بہتر طریقہ ہے دنیا میں مسائل حل کرنے کے لیے یہی دو اچھے ماڈل ہیں ایک ماڈل اچھے نظام سے مسائل حل کرتا ہے دوسرا ماڈل افراد کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر کے مسائل حل کرتا ہے اور یہی نظام مسائل کو بہتر انداز سے حل کرتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں بہت سی اصولی ہدایات اور رہنمائی دیتا ہے جنہیں شریعت کے قوانین کہا جاتا ہے لیکن وہ زندگی میں بہتری لانے کے لیے اسی دوسرے ماڈل کو استعمال کرتا ہے یعنی افراد کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر کے اور ان کی بہتر تربیت کر کے انہیں ایسا بنا دیا جائے کہ وہ کہے بغیر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور کسی دنیاوی صلے اور داد کی توقع کیے بغیر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مخلوق کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں یہ دوسرا ماڈل قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ خود کو خدا نہ سمجھے بلکہ بندگی کی نفسیات میں جیے وہ مخلوق کے لیے سراپا بھلائی ہو وہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرنے کا عادی ہو وہ دوسرے کے حقوق پورے پورے ادا کرنے پر یقین رکھتا ہو اور جہاں ممکن ہو وہ ان کو ان کے حق سے زیادہ دینے کا عادی ہو وہ ضعیف والدین کی اس وقت خدمت کرتا ہے جب ان سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی وہ ان مسافروں سے بھلائی کرتا ہے جو اس کو بدلہ نہیں دے سکتے وہ مسکین اور یتیم جیسے کمزور طبقات پر خرچ کرتا ہے جو بدلے میں دعا کے سوا اس کو کچھ نہیں دے سکتے ایسا شخص معاشرے کی طرف سے عائد کردہ ہر ذمہ داری کو ایک مقدس عہد اور امانت سمجھ کر پورا کرتا ہے وہ سماجی اصولوں اور ملکی قوانین کی حت الامکان پابندی کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کی ہر قسم سے خود کو دور رکھتا ہے وہ ضبط نفس سے کام لیتا ہے اور روایات کی پاسداری کرتا ہے یہی وہ ماڈل ہے جس کے مطلوبہ لوگ کسی بھی معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں جبکہ ایسے لوگوں کے بغیر دنیا کا ہر نظام آخر کار ناکام ہو جاتا ہے خدا کا لہجہ اردو کے ممتاز شاعر ابتخار عارف کا ایک خوبصورت شعر ہے یہ وقت کس کی رعونت پر خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ شعر بڑی خوبصورتی سے مخلوق کے تکبر کی بے وقتی کو بیان کرتا ہے ہر بڑائی پسند شخص کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وقت اس کی رعونت پر خاک ڈال کر اسے اور اس کی بڑائی دونوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے تاہم یہ شعر خدا کے لہجے کی مکمل ترجمانی نہیں کرتا خدا وند عالم بلا شک و شبہ ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے ہر حمد ہر تعریف اور ہر شکر اسی کے لیے ہے ہر چیز کا وہی خالق وہی مالک ہے وہ بڑا ہے اور بلا شبہ ایک حاکم و مالک کے لہجے میں بھی گفتگو کرتا ہے تاہم قرآن مجید کو بغور پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لہجے کی درست ترجمانی یہ ہے کہ وہ مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ کلام کرتا ہے یہ انداز گفتگو کسی ایسی ہستی کے لیے ہی ممکن ہے جو ظاہر و باطن سب کا جاننے والا ہو جو ماضی حال مستقبل سے یکساں طور پر باخبر ہو جس سے معلوم ہو کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات پتھر پر لکھی ہوئی تحریر سے زیادہ محکم ہے جسے یقین ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ آخری سچ ہے جو خبر وہ دے رہا ہے وہ ہر حال میں پوری ہوگی اس کی سب سے بڑی مثال کفار کا اپنے زمانے کے رسولوں سے مکالمہ ہے ہر زمانے کے کفار کو رسول ان کے کفر کی پاداش میں دنیا کے عذاب سے خبردار کرتے رہے ہیں اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے بالآخر عذاب آیا اور کفار کی جڑ کاٹ دی گئی ٹھیک اسی پر اعتماد لہجے میں قرآن انسانیت کو قیامت کے عذاب سے خبردار کرتا ہے مگر کوئی مان کر نہیں دیتا مگر خدا کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ جلد ہی یہ واقعہ بھی رونما ہو کر رہے گا اب یہ ہمارا کام ہے کہ خدا کے اس پر اعتماد لہجے اور اس کلام کو دنیا تک پہنچائیں تاکہ اللہ کے بندے اس کی گرفت سے بچ سکیں